But you. once we start the following week, Ashim, a full week Please pages, I know? Right, right, right, right, right.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 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں اور اس ور کے ذریعے سے سننے والی عزیز مائیں بہنیں حمد و سراج کے بعد میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کی راوت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے پہلے حصے کے اندر فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور اس آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وش ولا والا تم میری میرا شکریہ ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمت عطا فرمائی ہے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے باپ دادا کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا آج کا ایک عام انسان آج کا ایک غریب آدمی بھی پہلے زمانے کے بادشاہوں سے کئی گنا بہتر زندگی گزار رہا ہے ہم پہلے زمانے کے بادشاہوں کی بات کریں کہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے گھروں کے اندر چراغ جلا کرتے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان کے گھر کے اندر ہر ادنا سے آدمی کے گھر کے اندر بھی ہر غریب کے گھر کے اندر بھی لائٹ جل رہی ہے اسی طرح پہلے زمانے کے اندر جب بادشاہ کو گرمی لگتی تھی تو بادشاہ کے خادم اور بادشاہ کے آدمی ان کو ہاتھ کے ذریعے سے پنکھا دیا کرتے تھے اسی طرح پہلے زمانے کے اندر جب بادشاہ کو کسی سفر کرنا ہوتا تھا تو کہیں تو وہ اونچ کے اوپر سفر کرتے کہیں تو وہ گھوڑے کے اوپر سفر کرتے اور ان کو سفر کرتے ہوئے کئی مہینے گزر جاتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مہینوں کا سفر چند منٹوں کے اندر پورا کر لیتا ہے اسی طرح پہلے زمانے کے اندر صرف موسم کے پھل ملا کرتے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے پھل یہاں پر موجود ہے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ ساری نعمتوں کو عام کر دیا بہرحال مادی اعتبار سے جتنی نعمت آج ہے اس سے پہلے اتنی نعمتیں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جتنی ناشکری اور نافرمانی اس زمانے کے اندر ہے اس سے پہلے اتنی ناشکری کبھی نہیں تھی آج ہم جس ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کی زبان پر دیکھ جس آدمی کو بھی دیکھتے ہیں اس کی زبان کے اوپر ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کاروبار اچھا نہیں کوئی کہتا ہے کہ صحت اچھی نہیں کوئی کہتا ہے کہ پریشانی پریشانی ہے حضرت رابعہ وسریہ ایک مرتبہ صحیح راستے سے گزر رہی تھی راستے کے اندر ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نوجوان نے اپنے سر کے اوپر پتی باندھی ہوئی تھی اس رابعہ وسریہ نے اس نوجوان سے کہا کہ اے بیٹے تجھے کیا ہو گیا تو نے اس سر کے اوپر پتی کیوں باندھی تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اما جان میرے سر کے اندر درد ہے میں نے سر کے درد کی وجہ سے میرے سر کے اوپر پتی باندھی ہے تو رابعہ بصریہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے تیری عمر کتنی ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ میری عمر تیس برس کی ہے اور تیس برس کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ میرے سر کے اندر درد ہوا تو رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تیس برس کے اندر جب پہلی مرتبہ تیرے سر کے اندر درد ہوا تو تو نے شکوے کی پٹی باندھ دی اور تیس سال تک تیری تیرے سر کے اندر کبھی ڈر نہیں ہوا تو نے کبھی شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی بہرحال عزیز دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں حضرت عطا رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے وصول گزرے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ بات ان کا فرمائی کہ اے عطا ان لوگوں سے کہہ دو کہ جن لوگوں کو روزی کی تھوڑی سی تنگی پہنچتی ہے وہ فوراً محفلوں کے اندر بیٹھ کر میری شکایت شروع کر دیتا ہے حالانکہ ان کے نامہ اعمال میرے پاس گناہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں فرشتوں کی محفل کے اندر اس کا تذکرہ کبھی بھی نہیں 哥哥。 ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی نعمت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان بنایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں درندہ بھی بنا سکتا تھا لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان اشرف المخلوق کے اندر پیدا فرمایا عزیز دوستو اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر تو بنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آزادی صحیح تعلیم بنا دیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسان تو بنا دیتے لیکن ہمیں عقل نہ دیتے تو آج ہم پاگلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتے تو آج ہم گلیوں کے اندر ٹھوکرے کھا رہے ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر کے اندر چلنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم آج ہم لاٹھی اور لکڑی اور کا ہم محتاج ہوتے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت نہ دیتے ہم اس سے بھی محتاج ہو جاتے بہرحال عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کوئی انسان پیسوں سے کبھی نہیں خرید سکتا اور کوئی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا جی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان تو بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آزاد بھی صحیح سالم بنا دیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے پر نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی قیمتی کی دولت بھی عطا فرمائی ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان تو بنا دیتے اور ہمارے آگا بھی صحیح سالم بنا دیتے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان جیسی دولت نہ عطا فرماتے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ آج ہم کہیں تو مندروں کے اندر کھڑے رہتے کہیں تو چرچوں کے اندر کھڑے رہتے آج الحمدللہ ہم مسجد کے اندر نہ بیٹھتے سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعضا بھی صحیح سالم بنائے اور ہمیں ایمان جیسی دولت بھی عطا فرمائی عزیز دوستو یہ اتنی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کا احساس آدمی کو مرنے کے بعد ہی ہوگا جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اس وقت آدمی کو احساس ہوگا کہ واقعتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے وہ بڑی قیمتی نعمت ہے فرمایا کہ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کافیوں سے بڑھ جائے تو بھی ایک ایمان والے کے برابر نہیں ہو سکتا اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دین ہوگا ایک آدمی اپنے گناہوں کے ننانوے دفتر لے کر حاضر ہوگا اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ چھوٹی سی پرچی لے کر حاضر ہوگا اور اس کے نیکیوں کے پردے کے اندر رکھ دے گا جب وہ رکھ فرشتہ نیکیوں کے پردے کے اندر رکھ دے گا تو وہ پردہ جھٹ جائے گا وہ آدمی حیران ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے یہ تیرا ایمان ہے اگر اس کے اندر سات و زمین اور آسمان بھی رکھ دیا جاتا تو بھی یہ پردہ جھوٹ جاتا حدیث دوستو واقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی بہت ہی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے پر نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی دیا اور ایمان دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی پیدا فرمایا عزیز دوستو یہ وہ فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے زمانے کے انبیاء علیہ السلاط و سلام بھی اس کی تمنا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط و سلام کی دعا کو قبول فرمایا سنان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط و سلام قیامت کے قریب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور اس امت کے اندر زندگی گزاریں گے اور اس امتی ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے تین حصے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تین حصے بنائیں گے ان میں سے دو حصے میری امت کے ہوں گے اور ایک حصہ دوسرے تمام نبیوں کی امت کے ہوں گے اور آگے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایک دعا کرنے کی توفیق دی اور یہ دعا بھی قبول کی جائے چنانچہ ہر نبی نے ایک ایک دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعا کو قبول فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی کوئی دعا مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نے کوئی دعا نہیں مانگی بلکہ میں نے دعا کو آخرت کے لیے سسیرہ کر لیا کہ میں اس وقت تک جنت کے اندر داخل جنت کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جنت کے اندر نہ چلا جائے تو عزیز دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا انسان بنانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور ایمان جیسی دولت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل نہ دیتے تو آج ہم پاگل ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں گویائی نہ دیتے تو آج ہم گونگے ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد نہ دیتے تو ہم لا ولد ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال و دولت نہ دیتے تو عام آج ہم غریب ہوتے آج ہم فقیر ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت نہ دیتے تو آج دلیل ہوتے عزیز دوستوں آج ہم جو عزت بڑی زندگی گزار رہے ہیں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے تھے اور وقت کا بادشاہ ہارون رشید بھی اپنے دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا ہارون رشید بادشاہ کو پیاس لگی ہرو رشید بادشاہ نے اپنے آدمی کو پانی لانے کا حکم دیا سنان کے ہرو رشید بادشاہ کے خالی اور ہرو رشید بادشاہ کے آدمی پانی لے کر ہرو رشید بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئے ہرو رشید بادشاہ نے پانی پینے کے لیے گلاس کو ہاتھ میں لیا تو سلیمان بن حرب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت آپ ذرا پانی پینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے سلیمان بن حرب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت میرا ایک سوال کا جواب دے دیجیے تو بادشاہ سلامت حرور رشید بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے تو سلیمان بن حرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت جب آپ کو جس وقت ابھی آپ کو پیاس لگی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا کے اندر اس گلاس کے سوا کہیں بھی آپ کو پانی نہ ملے تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس گلاس کے پانی کو آپ کتنی قیمت کے اندر خریدو گے تو ہرون رشید بادشاہ نے جواب دیا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور آدمی پیاس کی وجہ سے آدمی کو چین سکون نہیں آتا جب تک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو پانی نہیں ملتا تو آدمی مر بھی جاتا ہے پھر اس کے بعد سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت آپ نے پانی کو پی لیا اور پانی پینے کے بعد آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور پانی کی شکل کے اندر وہ باہر نہ نکلے تو آپ مجھے بتاؤ اور پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی حکیم اور ایک ہی طبیب ہو جو اس کا علاج کر سکتا ہو تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس حکیم کو آپ کتنی قیمت دوں گے تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ جب آدمی کا پیشاب بند ہو جاتا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے اس کو میں آدمی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں تو سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت ذرا غور کرنا یہ آپ کی پوری سلطنت ایک گلاس پانی پینے اور پیشاب بند ہو جانے کے اندر ہے تو عزیز دوستوں ذرا اندازہ لگائیے کہ جب آدمی ایسی نعمتوں کی طرف دیکھے گا تو واقعی اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا ہوگا لیکن جب آدمی کے پاس آدمی کو نعمت کا احساس اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہوتی مدینہ طیبہ کے اندر ایک اللہ والے جا رہے تھے اس کے پیر کے اندر چپل نہیں تھے وہ اپنے دل کے اندر سوچ رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے پیر کے اندر چپل نہیں ہے ابھی تو یہ دل کے اندر یہ صرف خیال آیا ابھی جو قدم آگے بڑھے تھے اور آگے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور اس کا پہلے سے پورا پاؤں کٹا ہوا ہے اور وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اسی وقت دل کے اندر خیال آ گیا کہ اللہ باری تعالیٰ جو تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے بڑی واقعات نعمت عطا فرمائی ہے صرف میرے پاس تو چپل نہیں ہے اس آدمی کا پورا پاؤں کٹا ہوا ہے اس دوستوں آدمی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک آدمی کو سوچنا چاہیے اور اپنے اوقات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور ہم اب کیا کر رہے ہیں جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے حضرت بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ بن اسرائیل کے اندر تین آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی کوری کا مریض تھا ایک مرتبہ ایک آدمی اس آدمی کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے اس آدمی نے کہا کہ میں کیا پریشانی بتاؤں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے کور کی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے بیٹھنے کے لیے پسند نہیں کرتے لوگ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ رشتے کے اندر بڑی جنگ بھی ہے مصعبی نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا دے دے اور تیری روزی کے اندر برکت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک اونٹ دے دیا اور ایسی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل کے اندر دی کہ وہ ہزاروں اونٹوں کا وہ مالک بن گیا اور بڑے عالیشان مکان کے اندر وہ رہنے لگا اسی طرح وہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس پہنچا جس کے دو گنجا تھا جس کے سر کے اوپر بال ہی نہیں تھا اس آدمی نے اس آدمی کے پاس جا کر کہا کہ بتاؤ آپ کو کوئی پریشانی ہے اس آدمی نے کہا کہ پریشانی تو میں کیا بتاؤں میرے سر کے اوپر بال ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ میری مذاق اڑاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی اچھا نہیں چلتا کاروبار برابر نہیں چلتا جس کی وجہ سے میرے رشتے کے اندر بھی بڑی تنگی ہے تو اس آدمی نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سر کے اوپر اوپر تیرے سر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بال عطا کر دے اور تیری کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دے سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر بال بھی عطا کر دیے اور اس کو ایک گائے دے دی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی ایسی برکت ڈالی کہ وہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا اور وہ بھی عالیشان محلہ کے اندر رہنے لگا اور بڑی خوشگوار زندگی گزارنے لگا اسی طرح سے تیسرے آدمی کے پاس آیا جو اندھا تھا پھر اس سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے اس نے کہا کہ پریشانی تو میں کیا بتاؤں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اندھا ہوں میں آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتا میں یہی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور دوسری بات یہ کہ میں در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہوں میں لوگوں کے گھروں پر نوک کرتا ہوں اور روٹی کے ٹکڑے کو میں کھاتا ہوں تو اس آدمی نے یہ کہا تو اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے اندر عطا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر بھی برکت عطا فرما دے سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بینائی بھی دے دی اور اس کو اس کی آنکھوں کے اندر بینائی بھی دے دی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بکری دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری کی نسل کے اندر اتنی برکت دے دی کہ وہ بھی ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا سنان سے یہ تینوں کے تینوں آدمی اپنے وقت کے فیس کے لانے لگے اور بڑے مالدار لوگوں کے اندر ان کا شمار ہونے لگا کافی عرصہ گزر جانے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا اور سوال کیا کہ میں بہت ہی محتاج آدمی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانگنے کے لیے میں آیا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اس اللہ کے لیے میں آپ کے پاس دینے کے لیے آیا ہوں لہٰذا آپ مجھے کچھ دے دیجیے جب اس آدمی نے یہ سنا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا فوراً اسی وقت وہ غصے ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں تھا حالانکہ ہم تو ہمارے باپ داداؤں سے مالدار ہے میرا باپ بھی مالدار تھا میرے دادا بھی مالدار تھے اور میرے پر دادا بھی مالدار تھے عجیب قسم کے لوگ ہیں یہ مفت کے اندر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں کبھی بھی میرے دروازے کے اوپر نہ آنا تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی ناراض مت ہو جانا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اونٹوں کے اندر ایک ایسی بیماری ڈال دی کہ سارے کے سارے اونٹ ختم ہو گئے اور اس کو پھر دوبارہ کوڑی کی بیماری شروع ہو گئی اسی طرح کی دوسرے آدمی کے پاس آیا اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اے بھائی میں بڑا محتاج آدمی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اسے اللہ کے واسطے لینے کے لیے آیا ہوں آپ مجھے کچھ دے دیجیے اس آدمی وہ بھی غصے کے اندر وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم تو عجیب قسم کے لوگ ہو ایسے ہی مفت کے اندر مانگنے کے لیے آ جاتے ہو کچھ کام کرنا نہیں ہے اور صرف مانگنے کے لیے آ جاتے ہو یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے جب یہ سننا تھا تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلا تھا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گایوں کے اندر بھی ایک ایسی بیماری ڈال دی تو وہ ساری کی ساری گائے ختم ہو گئی اور پھر وہ دوبارہ اس کے سر کے اوپر سے بال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا اسی طرح تیسرے آدمی کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ میں بڑا محتاج آدمی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے جب اس آدمی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے اس کی آنکھوں سے پانی پینے لگا اور وہ کہنے لگا کہ بھائی واقعہ تم نے بڑی اچھی بات کہی تو نے بالکل سچ کہا تھا کہ ایک میرا وقت ایسا تھا کہ میں اندھا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں لوگوں کے گھر سے روٹی کے ٹکڑے کو میں دکھاتا تھا لیکن ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور اس نے میرے لیے دعا کر دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری آنکھوں کے اندر بنا عطا کر دے اور تیری روزی کے اندر بڑھ کر دے دے تو آپ فرمایا کہ آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم مانگنے کے لیے آئے ہو تو تم جو دو پہاڑ تو سامنے دیکھتے سامنے نظر آتا ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکڑیاں ہیں آپ جتنی بھی پسند ہو اور جتنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لے جائے جب اس نے یہ جواب سنا تو اس نے کہا کہ مبارک ہو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہوں میں آپ تینوں کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا ان میں سے دو تو ناکام ہو گئے اور آپ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے چنانچہ اس کے لیے دعا بھی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی کے اندر اور برکت دے دے چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بن اسرائیل کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن گیا دوستوں اسی کو فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس کھینچ دیتے ہیں اس لیے فرما ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے تو فرما ہیں کہ شکر کا مفہوم کیا ہے تو فرمایا کہ احسان اپنے محسن کے احسان کو ادا کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا اور اس کی نافرمانی سے سرما جانا اور اس کی نافرمانی کرنے سے سرما جانا اسی کو شکر کہتے ہیں فرمایا کہ شکر کرنے کے بعد شکر بھی ہمیں دو طرح کے کرنے ہیں دو قسم کے ہمیں شکر ادا کرنے ہیں ایک تو زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور ہمیں بدن سے بھی شکر ادا کرنا ہے جسم سے شکر یہ ادا کرنا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور زبان سے ہمیں شکر اس طرح ادا کرنا ہے کہ الحمد للہ ہر وقت ہماری زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو مثال کے طور پر جب ہم نے پانی پیا تو اس وقت ہماری زبان کے اوپر الحمد للہ ہو جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو کہے الحمد للہ جب ہماری نظر ہمارے گھر پر پڑے تو کہے الحمد للہ فرمایا کہ جس آدمی نے نعمت کو استعمال کیا اور اس کے بعد الحمدللہ کہہ دیا تو گویا اس نے نعمت کا شکریہ ادا کر دیا یعنی دوستو فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس کھینچ دیتے ہیں قرآن کریم کے اندر ایک قوم کا تذکرہ موجود ہے جسے قوم سوا کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر راستے کے دونوں جانی باغات تھے اور پھلوں کی اتنی بہتات تھی پھلوں کی اتنی بہتا تھی کہ جس جب کوئی آدمی اس باغات سے گزرتا اور خالی ٹوکری کو لے کر گزرتا تھا تو ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گرنے والے پھلوں سے ان کی ٹوکری بڑھ جایا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پھل لگائے تھے اور ان جہاں ان کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی جہاں سے پھل توڑنا چاہے پھل توڑ سکتا تھا ان کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تم میری نعمتوں کو کھاؤ میری نعمتوں کو تم استعمال کرو اور میرا شکریہ ادا کرو لیکن وہ قوم نہ نکلی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ جہاں تو سبزہ ہی سبزہ যে ہمیں تو ہم ان کو دیکھ کر ہم تنگ آ گئے ہیں اور ہم کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے سفر کیا اس لیے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے اگر درمیان کے اندر کوئی ویرانہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہم نے کوئی سفر کیا جب اس طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے باغات کے اندر ان کی زمین کے اندر سے پانی کو خشک کر دیا جب پانی خشک ہو گیا تو ان کے سارے سارے باغات ختم ہو گئے یہاں تک کہ وہ کھانے کے لیے ترسنے لگے عزیز دوستو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس کھینچ لیتے ہیں تو عزیز دوستو واقعتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی کوشش نو توفیق نصیب فرمائے آمین واسم دعوانا الحمد للہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الإسلام والله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہمارے قبیلہ قبیلہ تمام گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم نے رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور تیری نافرمانیاں کرتے رہے مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا کریم رمضان مبارک کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے آج پانچ ہو گئے مول کریم رحمت کا اشرا ختم ہونے جا رہا ہے مول کریم اشرا ختم ہونے سے پہلے پہلے مول کریم ہم پر رحمت کا ایک چھٹا نازل فرما دے مول کریم ایک چھٹا ہم پر نازل فرما دے مول کریم ہم سب کی مقصد فرما مول کریم ہمارے زندوں کی مقصد فرما مول کریم ہمارے لوگوں کی مقصد فرما مول کریم جس کو بھی زندہ رکھ اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور ہمیں سے کو بھی موت دے مولا اپنی ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما مولا کریم ہم سب کو چھوٹی بڑی تمام بیماریوں کی حفاظت فرما مولا کریم ہم سب کو چھوٹی بڑی تمام بیماریوں کی حفاظت فرما مولا کریم ہواؤں کی طوفان سے ہماری حفاظت فرما مولا کریم زلزلوں سے ہماری حفاظت فرما مولا کریم دنیا کے اندر جو لوگ بیمار ہے مولا کریم تمام بیماروں کو شفا کلیہ رسی فرما مولا کریم تمام بیماروں کو شفا کلیہ نصیب فرما اور جہاں کئی مسلمان پریشان ہے کریم ان کی پریشانیوں کو ختم فرما مولا کریم پوری دنیا کے اندر امن و امان قانی فرما مول کریم پوری دنیا کے اندر امن و امان قانی فرما مول کریم رمضان مبارک کی قدر دانی کرنے کی توقی رہتی فرما مول کریم تو ہماری روزی کو قبول فرما مول کریم ہماری تراویح کو قبول فرما مول کریم ہماری قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما مول کریم ہماری سرکار کو قبول فرما مول کریم ہماری سرکار کو بھی قبول فرما مول کریم ہمیں رمضان مبارک کی قدر دانی کرنے کی توقی رہتی فرما مول کریم ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم حلال موض ہم سب کو نصیب فرما حرام موضی سے ہم سب کی حفاظت فرما مول کریم جو جماعتیں کے راستے کے اندر چل رہی ہے مولا کریم تو ان کی بھرپور مدد فرما قدم قدم پر ان کی نصرت فرما مولا کریم جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے مولا کریم تو ان کے لیے نکلنا آسان فرما مولا کریم جس کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے اور مول کریم ان کے لیے نکلنا آسان فرما مولا کریم ہم سب کو بھی قبول فرما فرما لے مول کریم اسلام کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے مول کریم ہمارے والدین کے حال کو رحم فرما مول کریم وہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو مول کریم تم نے گناہوں کو معاف فرما مول کریم تم نے عافیت ادا فرما مول کریم تم نے چین سکون ادا فرما مول کریم یہ اولادوں کو اولاد نصیب فرما مول کریم یہ اولادوں کو اولاد نصیب فرما مول کریم ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما مول کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی جھنڈک بنا مول کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی